میرے مرشد محبوب سیدی و سنتی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار احتراز از از یار وہ تعلیم رضا و تسلیم احتراز از شکو یار وہ تعلیم رضا و تسلیم یعنی اللہ کے راستے میں بندے کو دے بھی نہیں دیتا کہ حالات کسی بھی حال پر شکایت کرے اور تعلیم رضا و تسلیم یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے میں بندے کا فائدہ ہے شک ہر گرد کبھی روا نہیں سکھ بار گنس میں ہر کبھی روا نئی ان کی ہرک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں ان کی ہرک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں سکھ بھیا عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے ظاہر میں گو بڑا سہی لیکن کرم لیے ہوئے جس میں ہماری مصلحت مغمر ہے وہ سزا نہیں اس میں ہماری مصلحت مغمر ہے وہ سزا نہیں ظاہر میں کو بنا سہی لیکن کرم لیے ہوئے جس میں ہماری مسلح وہ سزا نہیں بندوں کا عشق دوا ہوتا نہیں ہے آتا بندوں کا عشق نا تمام ہوتا ہے آتا مکمل بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں ہے آتا نفس کی مرضیات کا جب تک ہوا نہیں نفس کی مرضیات کا جب تک ہوا نہیں بندوں کا عشق بنا ہوتا نہیں ہے آتا نفس کی مرضیات کا جب تک ہوا نہیں ان کی مراد ہے اگر میری یہ نام ان کی مراد ہے اگر میری یہ نام مرادیاں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں ان کی مراد ہے اگر میری نام مرادیاں ان کی مراد ہے اگر میری یہ نام مرادیاں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں عشق میں ہر روا نہیں ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں حالات پر راضی رہنا تو بندگی ہے عین بندگی ہے لیکن دعا کرنا بھی سنت ہے دعا کرنا خلاف بندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعائیں کرنا مانگنا اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک ہے بالدعا دعا جو دعا دعا میں کریا اداری کے ساتھ اصرار بھی کرتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ضد کر کے مانگتا ہے بار بار وہ دعا کرنا لیکن اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا جو جو حالات پیش آئیں اس پر راضی رہنا یہ ہے صحیح طریقہ یہ نہیں کہ دعا بھی نہ مانگے دعا مانگنا بھی سنت ہے اور اللہ کو محبوب بھی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو کو بھی فرماتے ہو یعنی طبیعت ثانیہ بن جائے طبیعت میں گناہوں سے نفرت طبی نفرت پیدا ہو جائے عقلی نفرت پیدا ہونا بھی نجات کے لیے کافی ہے لیکن طبی طبی نفرت پیدا ہو جانا اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے اللہ کو جو پسند ہو بس وہی ہمیں بھی پسند ہو تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عادی تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عادی لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں لے کے کریں گے جس میں تیری رضا نہیں شکو یار عشق میں ہر گل کبھی روا نہیں ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں تیرا جو در دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری آتا نہیں تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری آتا تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری آتا رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں نال ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندن عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں کے درد سے تجھے پالا بھی بڑا نہیں جس کو گرا ہوا تو دے دنیا کے مالو پہ آ جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے در پہ آ اب کر سمجھ کے عشق اس کو ابھی ملا نہیں اب کر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مالو گر پہ آ جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مالو گر پہ آپ کر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں اب تر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں شکو یار عشق میں ہر گل کبھی روا نہیں ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں گزشتہ روز بھی کچھ مضمون جو پڑا تھا اس میں سے کچھ حصہ آخری پڑھ کے سناتا ہوں پردیس میں تذکرہ ہوتا پردیس میں تذکرہ ہوتا مولانا یونس پٹیل صاحب نے پوچھا کہ ظہول میں معاشیت ضروری نہیں فرمایا کہ صرف ظہول ہوتا ہے یہی غفلت نا غفلت ناقصہ ہے جب غفلت تامہ ہوتی ہے تب گناہ کرتا ہے بدنگاہی کرتا ہے یا بد فیلی کرتا ہے غرض ہر گناہ میں غفلت تامہ ہوتی ہے اور غفلت ناقصہ میں آدمی کو ضرور ہو جاتا ہے یہ احساس نہیں رہتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے بھول جاتا ہے اس حالت میں گناہ سرزد نہیں ہوتا گناہ غفلت تامہ میں ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے بالکل غافل ہوتا ہے اور غفلت تامہ بھی نہ ہو غفلت ناقصہ بھی نہ ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہے یہی کمال بندگی ہے اور یہی مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہر وقت بندگی کے دائرے میں رہے کسی وقت دائرے بندگی سے نہ نکلے اتنا خیال رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جسے اتنا خیال رہے کہ میں اپنے باپ جیسے یہ خیال رہے اتنا خیال رہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں ابا کا اتنا ہی خیال فرض ہے کہ میں اپنے ابا کا بیٹا ہوں ایسے ہی ربا کا اتنا خیال فرض ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں جب تک انسان غفلت تامہ اور ناقصہ دونوں سے نجات نہیں پائے گا اس کا شمار اولیاء صدیقین میں نہیں ہوگا مرے گا تو ناقص ایمان لے کے جائے گا ایمان کامل تب تب ہوتا ہے ایمان کامل تب ہوتا ہے جب نہ غفلت تامہ ہو نہ غفلت ناقصہ ہو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بس خیال رہنا کافی ہے زبان سے ذکر ضروری نہیں کہ نہیں بلکہ اس زمانے میں جو زبان سے ہر وقت ذکر کرے گا پاگل ہو جائے گا دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی لیکن ہر وقت یہ احساس رہنا فرض ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جب یہ احساس رہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو گناہ کیسے کر سکتا ہے اس طرح گناہ سے بھی محفوظ رہے گا اور ہر وقت اللہ کا دھیان بھی رہے گا بس پورا دین اس میں آ گیا مبتدی متوسط منتحی ناقصین کاملین سب اس میں آ گئے یہ صوفیات کا انتہائی درجہ بھی ہے اور ابتدائی درجہ بھی ہے تصور کی ابتدا بھی یہی ہے اور اسی میں انتہا بھی ہے اس کے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ احساس رہے کہ میں اللہ کا بنتا ہوں شکست توبہ کا علاج پروفیسر سید سلمان ندوی حضرت والا کے ارشاد پر اپنے والد صاحب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا رہے تھے حضرت والا نے اسی دوران ایک شعر کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ جس کی توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے جلد جلد گناہوں سے منہ کالا کر لیتا ہو اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اہل اللہ یا اہل اللہ کے غلاموں کی صحبت میں رہے اور ایک معتدبے مدت تک رہے انشاءاللہ پھر اس کو ایسی توبہ نصیب ہو جائے گی جو نہ ٹوٹے گی مصیبت کی حکمت کل کار کا ایک معمولی سا حادثہ ہو گیا تھا جس میں بعض احباب کے ہلکی سی چوٹیں آئی تھی آج وہ لوگ آئے تو ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ کسی بندے کا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اونچا لکھا رہتا ہے لیکن وہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مصیبت دے دیتے ہیں اس کے جسم میں یا اولاد میں اور پھر اس کو صبر کی طاقت بھی دیتے ہیں اللہ اس مصیبت پر برداشت کی طاقت بھی دے دیتے ہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے کہ جاؤ مرو بلکہ صبر کی طاقت بھی دے دیتے ہیں درد از تو درما نیز ہم دل فدائے جانی زبان درد بھی دوست کی طرف سے ہے اور درما بھی یعنی علاج بھی دوست کی طرف سے ہے ایسے مالک پر جان و دل قربان کرنا چاہیے یہ ایسا ہی ہے کہ امتحان بھی لیا اور پاس بھی کر دیا اور درجہ بھی بلند کر دیا اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتے آخر میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو زخمی اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں ان سب کو مکمل صحت عطا فرما دے اور ہم سب کو ایکسیڈنٹ سے بچائے اور سب کو محفوظ معمون فرمائے اور سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے جسمانی بھی اور روحانی بھی کیونکہ جسم کی صحت کے لیے روح کی صحت لازم نہیں کبھی جسم صحت مند ہوتا ہے مگر روح بیمار ہوتی ہے اور گناہوں کا ذوق رہتا ہے اسی برس کا گڈا بھی ہو جائے تب بھی کہتا ہے کہ اگر کچھ نہ کر سکوں تو لپٹا چپٹا لپٹا چپٹا کر بوسا دنی کروں گا چاہے گالیاں بھی ملیں گال کے لیے گالیاں برداشت کروں گا اس لیے نفس پر کسی عمر میں اعتبار نہ کرو کہ میرے بال سفید ہو گئے اب اسے شرم آئے گی نفس میں شرم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا نفس اپنی فطرت سے بے شرم واقع ہوا ہے یہ تو اللہ والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ روحانیت کو غالب کر دیتا ہے اس لیے شرم و حیا آ جاتی ہے مگر شرم و حیا نفس کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے نفس میں ہے بسوب ہے مگر جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جائے اور رحمت کا سایہ اسی پر ہوتا ہے جو لانت کے سائے سے بچتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ بد نظری سے لعنت برستی ہے لعنت سے پھر رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے پھر نفس زنا اور لباطت میں مبتلا ہو جاتا ہے لہذا بڈھے سے بڈھے کو بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے اللہ الولید اے اللہ جیسے ماں چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے ایسے ہی آپ میری حفاظت فرمائیے یعنی گناہوں سے حفاظت فرمائیے ارشاد فرمایا کہ مجنو اگر لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا کہ ستر برس کی بڈی ہو گئی تو عشق سے توبہ کر لیتا عشق مجاز کا ارشاد فرمایا عشق کا حاصل گو موت ہے مان لو اگر امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ حسینوں کا ایسا بناتا کہ آگے سے عرق گلاب نکلتا پیچھے سے زعفران تو جتنے فقیر ہیں سب پیالہ لے کر کھڑے رہتے کہ لیلا ذرا زعفران ہگو ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں گھر میں آٹا نہیں ہے تاکہ ہم اسے بیچ کر بچوں کا پیٹ پالیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارا پرچہ آسان کر دیا اور حسینوں کے مراکز عیش کو گو اور موت کے ساتھ ملا دیا اور یہ جو مراقبہ ہے حضرت کی جو یہ علاج فرمایا ہے یہ یہ سب کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی مرد کے لیے دونوں کے لیے مفید ہے جس جس کو عشق ہو اس کے لیے اکثیر ہے یہ بھائی یہ مراقبہ اللہ بس اللہ تعالیٰ مضمون اور شرخ عاشقان خدا کی معیت نعمت عظمہ ہے یعنی اللہ والوں کا ساتھ اللہ والوں کی ذوبت نعمت عظمہ ہے ارشاد فرمایا کہ میں نے دعا کی تھی مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہی اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے میری دعا کی قبولیت کے آثار ہیں کہ جہاں جاتا ہوں وہاں عاشقوں کا نظارہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی جماعت اگر نہ ملے تو میں گھبرا جاتا ہوں اب مرنا جینا اسی میں ہے کہ عاشقوں کا نظارہ بھی ہو تب آہ کرنے میں مزہ آتا ہے اللہ کے وشاف نہ ہو تو آہ کس کے سامنے کرے بھینس کے سامنے آہ آہو نالا کرنے کا لطفی اللہ کے عاشقوں میں ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنگل میں پیدا نہیں کیا من الباد البادیہ جفا جس نے جنگل کی زندگی اختیار کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ حدیث ہے بادیا معنی دیہات کے ہیں دیہات میں رہنے والا جمعے سے محروم علماء اور صوفیہ سے محروم گاؤں میں بڑے بڑے علماء کہاں رہتے ہیں ہل جوتنے والے رہتے ہیں شہری زندگی دیہات کی زندگی سے افضل ہے میں نے تفاصیر میں دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ ہو گئے تو اپنے بھائیوں کو بلایا اور تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہری زندگی کو نعمت قرار دیا کیونکہ شہر میں ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں دیہاتی زندگی بہت گھٹیا ہے شہروں میں رہنے سے بڑے بڑے علماء صوفیاء اور اولیاء اللہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے عاشقوں کا مجمع ملتا ہے چاہے بنگلہ دیش جاؤں چاہے برطانیہ اور امریکہ جاؤں یا جنوبی افریقہ جاؤں اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا نظارہ نظر آتا ہے جس سے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں غار ہیرا کی خلوت بہت مبارک ہے اور بزرگوں کو بھی ابتدا میں <clears throat> ابتدا خلوت محبوب کر دی جاتی ہے لیکن نبوت عطا ہونے کے بعد پھر آپ غار ہیرا کی خلوت میں نہیں گئے پھر آپ نے انسانوں کو تلاش کیا تاکہ نبوت کا فیض پہنچائے ہم بھی ابتدائی زمانے میں پھول پھول میں رہے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کراچی میں رکھ دیا جو بین الاقوامی شہر ہے جہاں دنیا کے ہر شہر کے آدمی ہوتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کا موقع ملتا ہے اور آہ و نالوں کا اور اگر و نالا نہیں ہے اور اس کا دل دل درد بھرا نہیں ہے تو صرف زبان ہے دل زبان کے ساتھ نہیں ہے یاد رکھو کہ زبان تب اثر کرتی ہے جب دل کی ساتھ ہو میرا شعر لندن میں ہوا تھا اس طرح درد درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ اور دوسرا شعر ہے جس کو چاہے لوگ اپنے منہ میاں مٹھو کہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حقیقت میری ہے اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے یعنی جب منہ میں مٹھاس زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی زبان کو چوستا ہے اور لائن کلیئر کرتا ہے کہ دوسری مٹھائی کھا سکے چلیے بنا تو خبر نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ